زیاد بن سعد نے کہا میں نے بن سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین کھانا ایسے ولیمے کا کھانا ہے کہ جو اس میں آتا ہے اسے اسے روکا جاتا ہے اور جو اس میں شمولیت سے انکار کرتا ہے اسے بلایا جاتا ہے اور جس شخص نے دعوت قبول نہ کی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پچیس